ابن شہاب کے ایک اور شاگرد سالے نے بھی اسی صنعت سے یونس کے حدیث کے ہمانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو آٹھ